اللہ الرحمن الرحیم متقین کی صفات کا بیان کر رہا تھا صورت البقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر کل پانچ آیتیں ہوگی تھی جی آج آیت نمبر چھ سے ہے آخری آیت میں متقین کی صفات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون جو پیچھے گزشتہ بات کے حامل افراد ہیں مومنین جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں پھر وہ قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں اور دیگر آسمانی کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں ان صفات کو ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں اولائک یہی افراد ہیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں آگے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں انکاری ہیں سوا علیہم برابر ہے ان کے متعلق آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے اس آیت میں دیکھیے ان الذین کفروا آگے علامہ سیوتی رحمہ اللہ نے عبارت لے کر نکالی ہے ابھی جہ دوں ابھی لہا دوں و نہ یعنی کافروں سے مراد کس کو لیا ہے علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو جہل ابو لہب وغیرہ ان جیسے دیگر افسان کیونکہ یہاں پہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ان لہدین کفر سبا علیہم سے کافروں کے ڈرانا اور نہ ڈرانا آپ کے لیے برابر ہے آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے لا یؤمنون آخر میں آیت میں یہ فرمایا لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے یؤمنون تو جمع کا سیوا ہے تو اس سے تو سوال ہو سکتا ہے اعتراض کہ اس کا مطلب سارے ہی کافر ایمان نہیں لے کر آئیں گے حالانکہ کفار ہی میں سے یہ ابو جہل ابو لہب اینڈ کمپنی وغیرہ انہی میں سے بہت سارے افراد ایسے تھے جو اسلام لے کر آئے تو پھر یہ کیوں کہا لا یؤمنون اور ان کا کفروا کا فروغ بھی جمع کا فیوا ہے تو اس کی عبارت نکال کر علامہ شفی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دے دیا کہ ابھی جہرم ابھی لہب یعنی سارے کافر نہیں کافروں میں سے تو بعض مسلمان ہوئے ہیں بہت سارے مسلمان ہوئے ہیں لیکن ابو جہر اور ابو لہب اور جیسے رتبہ اور شیبہ وغیرہ یہ افراد جو ہیں یہ ہیں کافر ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں سمجھائیں نہ سمجھائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کفرو سے مراد ابو جہل ابو لہب وغیرہ اور وہ جہاں سب لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور یہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے اسلام نہیں لے کر آئے ان کی بات کی جا رہی ہے تمام کفار اس سے مراد نہیں پھر ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں کیونکہ بہت سارے کفار تھے جن کو ڈرایا گیا سمجھایا گیا وہ مسلمان ہو اسلام لے آئے مسلمان ہو گئے لیکن یہ ایسے تھے کہ ان کو ڈرایا بھی گیا سمجھایا بھی گیا یہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا گزشتہ قوموں کے احوال ان کو بتلائے گئے قرآن مجید میں قوم عاد آگ کے ساتھ کیا ہوا قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا یہ ان کو بتلایا گیا ڈرایا گیا ان کو لیکن پھر بھی باتیں کی سمجھ میں نہیں آئی تو ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا سوا ان کہ برابر ہے آپ کا ڈرانا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان ابھی جنگ لم ابھی لہا دیں سوا انعلی کی ہوں في تحقيق الهمزتين وإجدال الثانية ألفا وتطهيلهما وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وترشيلهما یہ قرآن کے متعلق جو ہے نا امام شفتی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اخبار ذکر کیے ہیں کہ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں حمزہ تو ان کو پھر کیسے پڑھا جاتا ہے اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں جو تجوید کے ماہر قرآن حضرات ان کو جانتے ہیں کہ جہاں دو سے اکٹھے ہوں ان کو سختی سے پڑھنا ہے ان کو نرمی سے پڑھنا ہے ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے تو امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں وہ کا بیان کر رہے ہیں تحقیق یعنی دونوں حمزوں کی تحقیق اندر دونوں حمزوں کی تحقیق اور ابدالی ثانیہ الفن اور دوسرے کو الگ سے تبدیل کر کے اب یہاں پہ جو کتابت ہوئی ہے آن درتا ہوں جگہ میں یہ اسی طرح کھڑی زبر کے ساتھ آن کرتا ہوں ہوتا ہے الف لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ملا کے دوسرے کو الف سے تبدیل کر کے اور یہ الف لکھا ہوا ہے اس کے اصل میں تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے جیسے ہم دوران قاعدہ میں یا ابتدائی قاعدہ میں جب بچے کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں الف بھی لکھا ہو تب بھی اس کو حمزہ پڑھایا جاتا ہے تو یہاں بھی دو حمزے تھے تو دوسری کو کیا کیا الف سے تبدیل کیا آنگرتا ہوں پہلا حمزہ آ حمزہ زبر آ اور دوسرا الف نون زبر ان یہ اصل میں یہ بھی حمزہ ہے دوسرے کو الف سے تبدیل کر کے اور وہ تسیل اور دونوں کو سکون سے پڑھ کے آرام سے پڑھنا ہے آنگرتا ہوں آنگرتا ہوں اور پھر وہ خالی علی بین المسن علی وقرا اور دونوں حمزوں کے درمیان میں علی ذکر کر کے بتر کی ہی اور اس کو چھوڑ کر یعنی آندرتا ہوں بھی پڑھا جائے گا اور بعض جگہ میں آندرتا ہوں بھی پڑھا جائے گا آندرتا ہوں یعنی علی کی آواز نکال کر تو یہ مختلف قراتیں ذکر کی ہیں کہ دونوں حمزوں کے درمیان علیف داخل کر کے اور پھر یہ علیف کو چھوڑ کر علیف کو نکال کر دوسرے حمزے کی تصویر کی صورت میں نہیں اس کو نرم کر کے پڑھنا جس طرح ان پڑھتے ہیں اسی طرح آن آن کرتا کرتا ہوں ہوں اس طریقے سے یہ حمزہ کی مختلف ایرا کا بیان ہے یہ ایمان آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے علم تاریخہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ان کی یہ حالت میں میرے گا ان کی یہ حالت یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے پلا تسما آپ کی ایمان ہی تو آپ ان کے ایمان میں حریث نہ بنیے لالچ نہ کیجیے کہ یہ ایمان لے آئیں اور کس وجہ سے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی کی چونکہ طبیعت میں شدت آ جاتی تھی کہ بس کوئی بھی بندہ ایسا نہ بچے کہ جو ایمان کی حالت کے بغیر چلا جائے تمام کے تمام افراد ایمان لے آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی جب کوئی ایمان نہیں لے کر آتا تھا اس کو آپ دعوت دیتے تھے وہ ایمان نہیں لاتا تھا تو طبیعت پہ آپ بہت بوجھ محسوس کرتے تھے اسی طبیعت کو دیکھی اللہ نے قرآن کی دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا ایک شاد فرمایا حسرات کہ ان بے ان مشرقین کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں یہ ایمان ہی لے کر آئیں گے یہ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا تو یہاں بھی ایسے ہی ہے فلا اپنا آپ کی ایمان نہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اور ان کے بارے میں اتنا فکر مند نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلا کر رہے ہیں پیس رہے ہیں یہ ایمان ہی لے کر آئیں گے ان کے ایمان لانے میں حدیث نہ بنی تما نہ کیجیے لالت نہ کیجیے زیادہ اور اعلام ما تخفیف کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نبی کے ذمے کو بتا دینا ہوتا ہے اور ہدایت دینا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے ان نقدان کی من کا وضاء اللہ نہیں ایشا اللہ نے واضح فرما دیا کہ معروف جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت ملے گی یہ آپ کا کام نہیں ہے ہدایت دینا تو انبیاء کا کام ہے ایک پٹڑی پہ چھوڑ دینا ایک لائن بتا دینا ایک رستہ بتا دینا کہ بھائی یہ رستہ یہ جنت کو جا رہا ہے اللہ کے حکموں کو مانا گے تو یہ ملے گا ہدایت دینا کسی نبی کے بس کا کام نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اپنے اختیار میں رکھا اس لیے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے سوا کی تعریف کریں انضار کہتے ہیں ڈرانے کو انضار کیا چیز ہے خوف کے ساتھ ڈرانے کو کہتے ہیں ما تقدیر خوف کے ساتھ ڈرانا خوف کے ساتھ ڈرانا مطلب گزشتہ قوموں کے واقعات حالات سے کس قسم کے ان پر عذابات افراد نازل ہوئے سزائیں ان کو ملے کبھی چیز کا عذاب ہے کبھی پانی کا عذاب ہے کبھی آگ کا عذاب ہے کبھی ان کی شکلیں تبدیل ہو جایا کرتی تھی گناہ کرنے کی وجہ سے یہ تمام عذابات سامنے رکھ کر ان کو ڈرانا خوف کے ساتھ ڈرانا اسے کہتے ہیں انذار ختم اللہ علیہ قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ختم اللہ علیہ قلوبہم اے طبع علیہ قلوب پر مہر لگا دی وستوشتا اور ان کو بند کر دیا مضبوط کر دیا مہر لگا کے مضبوط کر دیا اس طرح کو میں مضبوط کرنا ان کو بند کر دیا فلا یدخلوها خیر اب ان میں خیر داخل نہیں ہو سکتی اب یہاں پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی خیر داخل ہی نہیں ہو سکتی تو اب انبیاء ان کو دعوت دیتے رہے کیونکہ ان کے دلوں پر تو مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں پر تو مہر لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ان کے ساتھ انصاف نہ ہوا کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اب وہ حق سن حق بات کو قبول نہیں کر سکتے لیکن اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے دن میں رکھیے گا چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے اور جو بھی کافر ہوتا ہے کل مولودی یورت کلودی فطرت اسلام جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کافروں کا ہے چاہے یہودیوں کا ہے چاہے وہ عیسائیوں کا ہے چاہے مسلمانوں کا ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے وہ فطرت اسلام سے پیدا ہوتا ہے جی ہاں فطرت اسلام سے پیدا ہوتا ہے بعد میں جا کے جب وہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کے ماں باپ یو یوحبدان ہی ہے اس کے باپ حدیث میں آتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں لیکن انسان کو اللہ نے بہرا اختیار دیے ہے عقل دی ہے کہ عقل و دانش کو فہم و فراست کو استعمال کر کے کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کی طرف آ جائے اللہ کو مان لے لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگی ہے کہ جن کے دل ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں تھے اور یہ اللہ کے علم میں تھا ایک ہوتا ہے اللہ کی مرضی یہ بات اچھی طرح سننا ایک ہوتا ہے اللہ کی مرضی ایک ہوتا ہے اللہ کا علم اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی کہ یہ مسلمان نہ ہوں اللہ کی مرضی یہ نہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جائے اور ایمان نہ لے کر آئیں یہ مرضی نہیں تھی اللہ کی یہ تو اللہ کے علم میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ان قلوب کے حامل افراد ہیں ختم اللہ علیہ قلوبہم تو ان کے دل جو تھے وہ ایمانی کیفیت کو جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے چاہے جتنا بھی ڈرائیں جتنی بھی تبلیغ تبلیغ کریں اس لیے ختم اللہ اعلیٰ کو لو بھی اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی یعنی گناہ گاری کے اندر ان کو خوب جھنسایا اور ان کے دلوں پر سیاہ دھبا لگ گیا جس طرح کے حدیث میں آتا ہے پھر اس کے بعد ان کو ہدایت کی توفیق ملی ہی نہیں ہے ان کی ان کو صوبہ کی توفیق ہی نہیں ملی اسے کہتے ہیں ختم اللہ اعلیٰ کو ان کے دلوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم حق بات کی طرف راغب ہو جائیں تو اعلیٰ اور اسی طرح اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر اے مواز رہی یعنی کانوں کی جگہوں پر جہاں سے وہ سنتے ہیں مقامات سماعت پر یہ نفع نہیں اٹھاتے جو ان کے کان سنتے ہیں حق بات کو یعنی حق بات کو جو سنتے ہیں اس کے کان ان کی سماعت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی تو کانوں میں ڈاٹ ڈال دی کانوں میں روئی رو دی کان بند ہو گئے نہیں مطلب یہ ہے کہ حق بات کو سنتے ہیں لیکن قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے اور حق بات کے اندر جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے اس کے کانوں میں اچھی طرح ڈالتے نہیں اس کو جذب نہیں کرتے قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے جب قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے تو پھر اسلام کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے پردہ فلا الحق اب یہ نہیں کہ یہ نابینا ہو گئے ایسی بات نہیں کہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی نہیں بلکہ آنکھیں کھلی ہیں لیکن جو پردہ ہے وہ کیا ہے کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے حق کو حق جانتے نہیں ہیں حق کو حق مانتے نہیں جی ہاں. اس لیے ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ پڑ گیا جتنا مرضی ان کی آنکھوں کے سامنے حق ہوتا رہے لیکن یہ حق پر نہیں آئے فلا عذاب عظیم یہی لوگ کہ جو کافر ہوئے اور نبی کے ڈرانے سے بھی بات نہ آئے تبدیل سے بھی بات نہ آئے اللہ نے جن کے دلوں کو حق قبول کرنے سے بالکل ہی ختم کر دیا مہر لگا دی اس کے کانوں پر مہر لگا دی اس آنکھوں پر پردہ ڈال دیا پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے آزاد دائم ایک مضبوط عذاب ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ جو کفار ہیں یہ مخلد فنار ہیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور جو مسلمان ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مخلد فنار نہیں ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں نہیں رہے گا ہاں کسی غلطی کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے کوئی مسلمان مل جہنم میں گیا بھی تو وہ مختصر وقت کے لیے ہوگا کہ اس کے گناہوں اس سے دھو دیے جائیں گناہوں سے جیسے ہی اس کو پاکی مل جائے گی اس کو پھر ایک نہر کے اندر غوطہ دلا کے پاک صاف کر کے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا جس شخص نے بھی دنیا کی زندگی میں زبان سے لا الہ الا اللہ کا اظہار کیا ہے کلمہ پڑا ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا احادیث اس بارے میں شواہد ہیں کہ من من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں ضرور جائے گا تو مومن جو ہے وہ اگر نہ خاصہ معافیت کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے اگر چلا بھی گیا جہنم میں تو وقتی طور کے لیے اور پھر وہ بطور سزا نہیں بلکہ بطور پاکی اس کو حاصل ہو جائے گی جی ہاں۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ میں کوئی پھنسی کوئی پوڑا نکل آیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے اس کی تشخیص کرتا ہے علاج کرتا ہے اس کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپریٹ کے ذریعے اس کا آپریٹ کرتا ہے آپریشن کے ذریعے تھوڑا سا اس کا کٹ لگا کر پھر اس میں سے اب وہ مواد نکالتا ہے تھوڑے یا میں سے ریشہ وغیرہ صاف کرتا ہے گند صاف کرتا ہے اب ڈاکٹر جو ہے وہ تکلیف دینے کے لیے ایسا نہیں کرتا بلکہ اس تھوڑے یا پنسی کا جو گند ہے ریشہ اس کو نکالنے کے لیے ایسا کرتا ہے لیکن ضمن اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں بھی مومن کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ اگر مسلمان خدا نہ خاصہ کسی معافیت کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو وہ تقہیر کے لیے ہوگا ہاں اس جمن میں اس کو تکلیف بھی ہوگی ایسے گناہوں سے فارغوں کا فوراً جنت میں بھیج دیا جائے گا لیکن کفار کا ٹھکانہ کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور روایات میں آتے ہیں جہنم کا ایندھن بھی یہ کفار ہی بنے اور بڑھ کے گئے کی وجہ سے جہنم بلحم آزاد عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من یقول اور لوگوں میں سے بات وہ ہے جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے وبل یوم الآخری اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہیں یاد رکھیے گا یہاں سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تو وہاں سے متقین کا ذکر تھا پھر ان الذین کفروا سے کافروں کا ذکر آیا اور یہاں سے من الناس من یقول سے منافقین کا ذکر ہے یوم القیامتی لن نظر المنافقین یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ایوم القیام ببل یوم آخری یوم القیامتی آخر الیام یعنی یوم آخر سے مراد کیا ہے قیامت کے دن پر ایمان لائے کیونکہ وہ دنوں میں سب سے آخری دن ہوگا تمام یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یقی یقی من من یقول کی جو ہم ضمیر ہے اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے من کے معنی کی رعایت یعنی بہت سارے ایک بندہ یقول کو باہر سیوا ہے ٹھیک ہے لیکن کی جو ضمیر ہے وہ راجے ہے اناس کی طرف من کی طرف ٹھیک ہے تو من میں پھر ہم ضمیر آئی تو من جو ہے یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے سب کے لیے آتا ہے اور یہ آگے فقی ضمیر یقول لفظہ اور یقول کی ضمیر یعنی یقول واحد کا سیوا ہے واحد لانے میں من کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے یعنی معنن کو جمع بولا اس کو جہاں ہوا کیا جائے گا اور لفظ یہ کیا ہے واحد ہے یپولو لفظ واحد ہے لیکن اس کا معنی جو ہے وہ جمع کی شکل میں کیا جائے گا اب دیکھو دیکھونا تم یا پولو لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتا ہے نہیں ترجمہ کیا کریں گے اس کا جمع والا لوگوں میں سے بات وہ جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے مگر میں کی کے بعد ہوتا آمن تو میں ایمان لے کر آیا اصل کوئی بات یوں ہونی چاہیے تھی تو اس لیے من کی رعایت سے محمد زمین کا ترجمہ کیا جائے گا یہ بات سمجھائی گئی تو یہاں سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اور منافقین کون ہے اللہ وما وما الا انفسهم یہ دھوکہ دیتے ہیں یعنی سمجھتے یہ ہیں اپنے آپ میں دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں بل آمن اور ایمان والوں کو وما الا انفسهم اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی آپ کو اپنی ذاتوں کو دھوکہ دیتے ہیں بما یہ شعور اور یہ عقل و شعور نہیں رکھتے ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں آیت کا ترجمہ تو یہ ہوا اب امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت دیکھیے یو قاد بلدین آمن بلدین آمن اظہار خلاف ما اب فنو کفری جو انہوں نے باطنی طور پہ کفر چھپایا ہوا ہے اپنے اندر اس کے مخالف اظہار کرتے ہیں یعنی اندر تو ان کے کفر ہے ماں اب تن جو اپنے پیٹوں میں انہوں نے کفر چھپایا ہوا ہے اس کے خلاف اظہار کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ٹھیک ہے حالانکہ دل میں کیا ہے کفر ہے لیے احکام دنیاویہ اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر احکام دنیاویہ جو ہیں وہ دور ہو جائیں کیونکہ کفار کے ساتھ جو معاملات ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے وہ ایک حد مقرر تھی شریع احکام کو فار کے کچھ اور لاگو ہوتے تھے مسلمانوں کے کچھ اور لاگو ہوتے تھے یہ جو منافقین تھے ان احکامات سے تاکہ وہ احکامات دنیاویہ ہم سے دور ہو جائیں ان احکامات سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور یوں وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اللہ کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں خداعهم راجع إليهم اس لیے ان کا دھوکہ دینا انہیں کی طرف لوٹے گا نہ صرف دنیا کی اطلاع اطلاع پس بس یہ ذلیل ہو جائیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو اطلاع دینے کے ذریعے سے کس بات کی اطلاع علامہ ابتنوہ اب جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کر دیں گے کہ یہ منافقین ہیں پھر اس کے ذریعے سے اس اطلاع کے ذریعے سے یہ ذلیل ہوں گے اور یہاں قبول قبول آخرہ اور آخرت میں ان کو عذاب دیا جائے گا اما یہ شعرون اور یہ سمجھ نہیں رکھتے اس بات کی یا نمون انا خدا یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں یہ ان کا اپنی ذات ہی کے لیے ہے اپنے آپ سے دھوکہ دے رہے ہیں یہ آیت یقین اللہ ولدینہ امن وما اخبار اس کی تشریح انشاءاللہ یہ تو میں نے علامہ سید رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے اس کا ترجمہ کر دیا اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے ہیں تو مدینے میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے قبیلۂ حضرت قبیلۂ اوس بنو قریضہ یہ تمام جو تھے بنو نذیر بنو قینخا یہ قبیلے آباد تھے تو ان کے ساتھ آپ کے کس قسم کے معاملات طے ہوئے تھے انشاءاللہ اس سے بات کر لوں گی آج کا سبق یہیں پہ تمام ہوتا ہے